السلام علیکم میں virtual university government of Pakistan کی جانب سے آپ کو کمپائلر کنسٹرکشن کے لیکچر نمبر ٹین میں خوش آمدید کہتا ہوں ہم نے پچھلے لیکچر میں ایک اور میرے ٹول کے بارے میں ڈسکشن شروع کر دی تھی جس سے ہم اپنی مرضی کا آلموسٹ اسکینر یا لیکسیکل اینالائزر جنریٹ کر سکتے ہیں اور وہ ٹول تھا فلیکس فلیکس کی ان پٹ جو تھی اس کے بارے میں میں نے گفتگو شروع کی تھی اور پھر اس کی مثال بھی آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ کس طرح آپ ایک فائل میں کچھ ڈیٹا ڈال دیتے ہیں اور وہ ڈیٹا آپ اس ٹول فلیکس کو دے دیتے ہیں اور وہ آپ کے لیے ایک اسکینر بناتا ہے اب یہ جو اسکینر ہے یہ ایسا نہیں کہ وہ اس سے ای ایکس ای فائل بن جاتی ہے بلکہ اصل میں جو ڈی ایف اے انٹرنلی وہ فلیکس یا منیمائز ڈی ایف اے جو فلیکس جنریٹ کرتا ہے اور وہ کس پہ نہ پہ وہ ریگولر ایکسپریشنز جو آپ نے اسپیسیفکیشن فائل جس کو میں نے کہا تھا ایکسٹینشن اس کی جنرلی ڈاٹ ایل ہوتی ہے ان اسپیسیفکیشنز کے مطابق جو اسکینر بنتا ہے وہ یہ فلیکس ایک سی پی پی یا C file C plus plus file بھی اگر آپ بنوانا چاہیں تو اس میں یہ ڈال دیتا ہے ایسا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسا آپ جانتے ہیں کہ کمپائلر میں فرنٹ اینڈ میں اسکینر ایک ماڈیول ہے تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم یہاں پہ بھی اور بلکہ آئندہ بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کے جو مختلف حصے ہیں ان کے ماڈیولس ہم بنائیں گے کچھ ہم ہاتھ سے بنائیں گے کچھ یہ آٹومیٹڈ ٹولس ہمارے لیے بنا دیں گے اور جب یہ ماڈیولس بن جائیں گے سی فی فارم میں یا ڈاٹ سی پی پی کی فارم میں یا ایون کسی اور لینگویج میں جیسے کہ میں نے یہ لیکس کے بارے میں کہا تھا کہ اس کی ایک ورژن جے لیکس ملتی ہے جو کہ یہی اسکینر یا یہی ڈی ایف اے آپ کو جاوا میں بنا کے دے دیتا ہے کیونکہ اگر آپ سوچیں تو اس ڈی ایف اے میں کوئی ایسی بات نہیں کہ یہ صرف سی میں یا سی پلس پلس میں ہی امپلیمنٹ ہو سکتا ہے یہ کسی بھی لینگویج میں آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں یا یہ ٹول کسی بھی لینگویج میں یہ ڈی ایف اے جو ہے minimize D F A generate کر کے آپ کو دے دیتا ہے اور میں نے انتہائی سرسری طور پہ آپ کو وہ کمینٹس بھی دکھائی تھیں جن کے ذریعے آپ اس سی یا سی پی پی فائل کو کمپائل کر کے اس کی ڈاٹ آبجیکٹ فائل بنا لیتے ہیں ایونچولی تو یہ ہوگا اور بلکہ آپ کے پروجیکٹ میں بھی ایسا ہوگا کہ یہ جو اسکینر سی یا سی پلس پلس کی صورت میں آپ کے سامنے آئے گا فلیکس کے ذریعے اس کو آپ ایک ڈاٹ او فائل میں ایک آبجیکٹ فائل میں کنورٹ کر دیں گے بلکہ اگر آپ آئی ڈیز استعمال کر رہے ہیں جیسا کہ کیس ہے ڈیو سی ہے یا مائکروسافٹ کی ویژول سی پلس پلس یا کوئی اور آئی ڈی تو آپ اس سی پی پی فائل کو ایکچولی اپنے پروجیکٹ کا ایک حصہ بنا لیں گے اور جب آپ اپنے پروجیکٹ کو بلڈ کریں گے تو اس میں یہ ڈاٹ سی پی پی یا ڈاٹ سی فائل کمپائل ہو کے ایونچولی آپ کا جو فائنل ایکسیکیوریبل بنے گا اس میں یہ شامل ہو جائے گی اب وہ فائنل ایکسیکیوریبل کیا ہے ہمارے کیس میں تو چلیں وہ کمپائلر ہے لیکن پچھلی دفعہ میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ یہ جو اسکیننگ والی کاروائی ہے یہ صرف کمپائلرز میں نہیں ہوتی یہ اور بھی کئی ایسی اپلیکیشنز ہیں ان میں سے میں نے ایس کیو ایل پروسیسنگ کا ذکر کیا تھا جو کہ ڈیٹا بیس فرنٹ اینڈ میں آتی ہے یا جس کے ذریعے آپ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹمس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں ایک لحاظ سے میں یہ بھی کہتا چلوں کہ کوئی بھی ایپلیکیشن جس نے کچھ کمینڈس کو پروسیس کرنا ہے ان کمینڈس کا کوئی سنٹیکس ہے اس کی کوئی خاص کی ورڈز ہیں تو وہاں پہ یہ اسکینرز کام آتے ہیں خیر یہ تو ذرا پھر وہی ذرا ٹینشن پہ جانے والی بات ہوگی لیکن میں اس چیز کی اہمیت بار بار اجاگر کر رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھے کہ یہ اسکینر صرف کمپائلرز میں استعمال ہوتے ہیں بلکہ کئی اور ایپلیکیشنز میں اب آپ نے اسکینر حاصل کر لیا ذرا آپ جائزہ لیجئے کہ ہم نے کتنا سفر طے کیا تھیوریٹیکل اور اس کے بعد ہم نے الگریدمکلی بھی دیکھا لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ ہمارے پاس ایک آٹومیٹڈ پروسیجر اب آ گیا ہے جس میں ہم کسی بھی لینگویج کے اگر ٹوکنز ریگولر ایکسپریشنز کے ذریعے اسپیسیفائی کر دیں تو ہمارے پاس ایک ٹول ہے کہ اس میں ہم ان کو وہ ٹوکنز دے دیں یا اس ٹول کو اور ساتھ یہ بھی کہہ دیں کہ جب ڈی ایف اے کی فائنل اسٹیٹس آئیں تو وہاں پہ کیا ایکشن لینا ہے اس کے نتیجے میں ہمارے پاس سورس کوڈ کی فارم میں مائنڈ یو سورس کوڈ یعنی کہ سی یا سی پلس پلس کی فارم میں ایک پورا بنا بنایا اسکینر مل جاتا ہے یہ اسکینر اب ہم اپنے کسی کسی بھی ایپلیکیشن میں کمپائل کر کے ڈاٹ آبجیکٹ بنا کے اور اس کے بعد اس کو ای ایکس سی کا حصہ بنا لیتے ہیں فلیکس سے جو اسکینر بنتا ہے اس کے استعمال کے سلسلے میں میں نے ایک چھوٹی سی مثال پچھلی دفعہ دکھائی تھی میں چاہتا ہوں کہ اس مثال کو ذرا تفصیل دیکھ لیں تاکہ اندازہ یہ ہو جائے کہ چلو اسپیسیفکیشن سے اسکینر تو بن گیا لیکن اس کو استعمال کرنے کا خاص طور پہ سی پلس پلس میں طریقہ کیا ہے تو آئیے وہ میں اب آپ کو دکھاتا ہوں اور آپ کو میں وہی مثال وہ چھوٹا سا پروگرام دوبارہ دکھاؤں گا لیکن اس دفعہ ہم اس پروگرام کو ذرا لائن بائی لائن دیکھیں گے اور ہے وہ بڑا چھوٹا سا پروگرام تو ایسی کوئی بات نہیں کہ اگلے دو تین لیکچر ہی ہم اس پروگرام پہ گزار دیں گے لیکن ذہن نشین یہ رہے کہ ہم نے یہ پروگرام اس اسکینر کو سمپلی ایک طرح سے ٹیسٹ کرنے کے لیے یا ایک ڈیمونسٹریشن کے طور پہ یہ لکھا ہے کہ یہ جو لیکس یا فلیکس سے جنریٹڈ پارسر ہے اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ یہاں میں مثال سی پی پی ورژن جو اسکینر کی بنتی ہے اس کے حوالے سے یہ ڈسکشن ہوگی یہ سی میں بھی بنتا ہے اور اگر آپ جی ایل ایکس استعمال کرتے تو یہ جاوا میں بن جاتا تو آئیے یہ مثال اب اس پروگرام کے حوالے سے دیکھتے ہیں یہاں پہ پھر وہ چھوٹا سا مین پروگرام ڈرائیور پروگرام اس کو کہہ لیں یہ میں نے نہیں کہا کہ یہ آپ کس کلاس کا حصہ ہے سمپلی یہ کہ ایک مین میتھڈ ہے جس کے ذریعے آپ کسی بھی فنکشن کو یا آبجیکٹ یا جو بھی ہے کاروائی بڑے آرام سے کر سکتے ہیں تو وائڈ مین کے فوراً بعد یہاں پہ دیکھیے کہ میں نے ایک آبجیکٹ بنوایا ہے اب یہاں پہ میں اس طرح بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ایک variable of class flex lexer declare کر رہا ہوں لیکن یاد رہے کہ یہاں پہ کاروائی اصل میں کیا ہو رہی ہے کہ میں اصل میں فلیکس لیکسر کلاس کا ایک آبجیکٹ بنوا رہا ہوں جو کہ لوکل اسٹیک میں بنے گا اور اس میں یاد ہے وہی ڈیفالٹ کنسٹرکٹر والی بات خیر اب یہ میرا خیال ہے جانی پہچانی بات ہونی چاہیے جو بات یہاں پہ کہ جو سی پی پی فائل بنتی ہے فلیکس کے ذریعے اصل میں اس میں چند کلاسز بنائی جاتی ہیں یا فلیکس جو ہے چند کلاسز بناتا ہے ان کی ڈیکلوریشن اور ساتھ ہی اس کی امپلیمنٹیشن ان میں سے ایک کلاس جو کہ ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ ہے فلیکس لیکسر یہ ہم نے نہیں لکھی یہ اصل میں اس ڈاٹ سی پی پی فائل میں موجود ہوگی تو آپ یہ جو میں نے یہاں پہ چیز شو نہیں کی کہ اس کو انکلوڈ کریں گے اگر وہ اس فارم میں ہے یا یہ کہ ٹھیک ہے یہ کلاس اب ہمارے پاس اویلیبل ہے میں ایک آبجیکٹ اس کا ڈکلیئر کرتا ہوں اب اس کلاس میں فلیکس لیکسر میں پبلک میتھڈز بھی ہیں اور کچھ پبلک ویریبلس بھی ہیں اس کے لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جو ڈاٹ سی پی پی فائل نکلتی ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے بلکہ جب آپ فلیکس استعمال کریں گے تو اس کے ساتھ آپ کو ایک ڈاٹ ایچ فائل بھی ملے گی جو کہ آپ کو انکلوڈ کرنی پڑے گی اور بلکہ دیکھا جائے تو اس یہ پروگرام جو ہے اس سینس میں کمپلیٹ نہیں کیونکہ مجھے اس کلاس کی جو ڈیکلوریشن ہے وہ کسی طرح انکلوڈ کرنی پڑے گی جس طرح آپ وہ سی آئی او سی ان سی آؤٹ کے لیے پھر آئی او اسٹریم یا بقیہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں اسٹینڈرڈ لائبریری کی وہ انکلوڈ کرتے ہیں خیر فلیکس لیکسر کلاس کا میں نے ایک آبجیکٹ بنایا اب اس آبجیکٹ یا اس کلاس کے آبجیکٹس کا ایک پھر میتھڈ بنتا ہے جو کہ اب اس اگلی لائن پہ دیکھیے میں ایک ایکسیکیوریبل اسٹیٹمنٹ میں اب چلا گیا ہوں اور ساتھ ہی میں نے یہ T C variable int declare کیا اور اس کو انیشلائز میں کر رہا ہوں یہ لیکس کے وائی وائی لیکس میتھڈ کو کال کر کے اب یہاں پہ میں اس کی پوری تفصیل تو نہیں دوں گا لیکن اتنا سمجھ آئیے کہ یہاں پہ ہم ایک لحاظ سے اس ڈی ایف اے کو اسٹارٹ اسٹیٹ میں ڈالتے ہیں اور اس کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ ہمیں پہلا ٹوکن ان پٹ اسٹریم سے نکال کے دو یہاں پہ یہ میں نے شو نہیں کیا کہ وہ ان پٹ اسٹریم جو ہے اس لیکچر کو کیسے ملے گی لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ ایک five file I O operation ہے اور اس کے لیے بھی میتھڈز ہیں کہ اگر آپ نے ان پٹ اسٹریم کسی فائل سے لینی ہے تو وہ فلیکس لیکسر آبجیکٹ کو کیسے ملے گی فی الحال یہاں پہ یہ کہ وہ اسٹینڈرڈ ان پٹ سے وہ ان پٹ اسٹریم لے گا اور یہ میں استعمال کے ذریعے بھی آپ کو دکھا چکا ہوں جہاں پہ وہ I O redirection symbol less than sign آپ استعمال کر کے کسی پروگرام کی جو اسٹینڈرڈ ان پٹ ہے اس کو فائل کے ذریعے پک کر سکتے ہیں یہاں پہ اب کیا ہوا کہ وائی وائی لیکس میتھڈ کو ہم نے کال کیا اب یہ چیز جو ہے یہ دو کام کرتی ہے یا یہ میتھڈ جو ہے ایک تو یہ کہ جو بھی پہلا ٹوکن ملے گا اس کا ٹوکن کوڈ اب یہ کوڈ جو ہے ایکچولی اس کی کلاسیفیکیشن ہے یا وہ یاد ہے وہ جو ریٹرن اسٹیٹمنٹس ہم نے ڈالی تھی token int token I D token if token while وہ ساری ڈیفائن اسٹیٹمنٹس ایکچولی وہ جو ریٹرن اسٹیٹمنٹس ہیں وہ ایکسیکیوٹ ہوتی ہیں اور اس کی بنا پہ یا کسی بھی ریٹرن اسٹیٹمنٹ کی بنا پہ جو انٹرجر ہمیں واپس ملے گا وہ وائی وائی لیگ سے لے کے ہم ٹی سی میں ڈال رہے ہیں اور جو اگلی اسٹیٹمنٹ ایک وائل لوپ ہے اس میں ہم چیک کر رہے ہیں کہ کہیں ٹی سی زیرو تو نہیں ہے کیونکہ اگر زیرو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اینڈ آف فائل پہ پہنچ گئے ہیں تو اب آپ ٹوکن جو ہے اور تو نہیں ملیں گے تو اس لیے آپ یہ کاروائی ختم کرو اینی وے یہاں پہ اب یہ کیا میں نے کہ وائل کے ذریعے میں جو ٹوکن کوڈ آیا اس کو چیک کیا اور اس کے بعد اس کی میں ویلیو پرنٹ کر رہا ہوں کہ ایکچوئل وہ کوڈ کیا ہے یاد ہے وہ نمبرز میں نے اسائن کیے تھے ایونچولی ڈیفائنس کے ذریعے اور اس کے بعد پھر میں اس لیکس کے ایک اور میتھڈ کو کال کر رہا ہوں capital Y capital Y T E X T یعنی کہ وائی وائی ٹیکسٹ اب یہاں یہ ہوتا ہے کہ یاد ہے جب ہم اسکینر بنا رہے تھے یا ٹوکنس کی بات کر رہے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ ٹوکنس جو ہوں گے وہ ایکچولی ایک پیئر ہوں گے یا کسی بھی ٹوکن کو ہم ایک پیئر کے ذریعے ریپرزینٹ کریں گے جس میں اس ٹوکن کی ایکچوئل اسٹرنگ ویلیو یعنی کہ وہ ایف ہے یا وائل ہے اور دوسری اس کی کیٹیگری یہ جو ٹی سی ہے اس میں تو ہمیں اس کی کیٹیگری پتہ چل گئی اس کی کلاسیفیکیشن پتہ چل گئی البتہ یہ جو وائی وائی ٹیکسٹ ہے یہ ایک میتھڈ ہے جو کہ ایک کیریکٹر اسٹرنگ ریٹرن کرے گا جس میں اس ٹوکن کی ایکچوئل ویلیو یعنی کہ وہ اگر ویریبل ہے تو وہ پورا ویریبل اسٹرنگ یعنی کہ نام وہ اگر وہ وائل ہے تو W R W H I L E اس میں ہوگا خیر اس اسٹیٹمنٹ کے ذریعے اس سی آؤٹ کے ذریعے میں ٹوکن کوڈ اور وہ جو ایکچوئل ٹوکن ویلیو ہے وہ میں پرنٹ کر رہا ہوں اور اس کے بعد میں نے لیکس وائی وائی لیکس کو دوبارہ کال کیا اور وائل لوپ میں واپس چلا گیا تو حاصل یہ ہوا کہ جو سی پی پی فائل یا جو C scanner C plus plus scanner ہمیں ملتا ہے اس میں اصل میں ایک کلاس مل جاتی ہے ہمیں اس کلاس کا ویریبل اگر ہم ڈکلیئر کریں گے یا اس کلاس کا ایک آبجیکٹ ہم بنائیں گے تو وہ آبجیکٹ اس اسکینر کو امپلیمنٹ کرتا ہے اور اس کے پھر وہ پبلک میتھڈز ہیں جن کے ذریعے آپ وہ ٹوکن کلاس اور وہ ٹوکن ایکچوئل اسٹرنگ جو ہے اس کو حاصل کر سکتے ہیں یہاں پہ جہاں تک فلیکس کا معاملہ ہے یا اسکیننگ کا معاملہ ہے وہ تو آپ دیکھیے مکمل ہو گیا ہمارے پاس اب پورے کا پورا ایک اسکینر موجود ہے اور ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جس میں کہ ہمیں کوئی لمیٹیشن نظر آئے کہ بھئی جو نارمل پروگرامنگ لینگویجز ہیں ان میں جو ہمیں اسکیننگ کرنی پڑتی ہے اس کے لیے کوئی دقت محسوس ہو یا ایسی کوئی بات ہو ہاں یہ بھی ذرا غور کیجئے کہ اتنی لمبی کاروائی جو ہم نے کی اس کے آخر میں اسکینر بنانے کے لیے ہمیں کتنی محنت یا کتنی کاروائی کرنے کی ضرورت ہے ایک چھوٹی سی اسپیسیفکیشن فائر جس میں ٹھیک ہے ہم ایک فارمل نوٹیشن استعمال کرتے ہیں لیکن وہ نوٹیشن ریگولر ایکسپریشنز کی انتہائی کنسائز ہے اور اس کے ذریعے ہم اکثر جو پروگرامنگ لینگویج یا کمپیوٹر ایپلیکیشنز میں جو ہمیں پارسنگ یا اس طرح کے ٹوکنز بنانے پڑتے ہیں ان کو نکالنے کے لیے ان پٹ اسٹریم سے بڑے آرام سے ہم چند لائنوں میں اس کی اسپیسیفکیشن بنا لیتے ہیں اور پھر اس آٹومیٹک ٹول سے ہم اسکینر بنا لیتے ہیں یہی ایک وجہ تھی یا بلکہ ایک میجر وجہ تھی کہ ہم کیوں اتنی فارمل تھیوری ڈیولپ کر رہے تھے کیونکہ ہم آخر میں ایسا ٹول بنانا چاہتے تھے جو کہ لکیلی اب بنا بنائے مل جاتا ہے اور جیسے کہ میں نے عرض کیا آپ کو تمام آپریٹنگ سسٹم جو آپ استعمال کرتے ہیں ان میں یہ ٹول جو ہے مل جائے گا تو آپ اس کو صرف اس کورس کے حوالے سے یا کمپائلرس کے حوالے سے نہ سوچیں بلکہ اپنے وہ جو ایک قسم کی آپ بناتے ہیں جس میں مختلف ٹولس آپ ابھی تک ڈسکور کر چکے ہیں جن سے آپ کو اپنی پروگرامنگ میں یا اپلیکیشن ڈیولپمنٹ میں یا اپنے پروفیشنل کریئر میں مدد حاصل ہوتی ہے اس میں اس ٹول کو شامل کر لیجئے انتہائی مفید ٹول ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا اس کی اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو اس کو بڑی نرالی نرالی انوکھی سی ایپلیکیشنز میں بھی استعمال کیا گیا ہے اچھا لگے ہاتھوں میں آپ کو اس ٹول کو جب چلاتے ہیں تو میں اس کی آؤٹ پٹ بھی آپ کو دکھا دوں بلکہ یہاں پہ آؤٹ پٹ اس چھوٹے سے پروگرام کی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور میں کروں گا یہ کہ یہ جو ای ایک سی بنتی ہے اس مین پروگرام کو اس فلیکس ڈاٹ سی پی پی یا لیکس ڈاٹ سی پی پی سے لنک کر کے اس کو اگر میں یہ چھوٹی سی فنکشن ہی ایز ان پٹ دے دوں تو دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو کیسے ٹوکنائز کرتا ہے میں نے یہ کیا کہ یاد ہے وہ جو جی پلس پلس لائنس یا کمینٹس تھیں ان کے ذریعے میں نے مین ڈاٹ سی پی پی کو اور لیکس ڈاٹ سی پی پی کو کمپائل کیا تھا پھر ڈاٹ اوز کو لے کے lex dot E X C میں نے ایک سیکوریبل بنائی تھی اور اب میں یہ انڈیکیٹ کر رہا ہوں کہ فرض کریں میں ڈاس لیول پہ جا کے یا کمینڈ لیول پہ جا کے میں اس پروگرام کو چلاتا ہوں وہ notation dot back slash lex جو اس کی ای ایکس سی کو چلائے گی اور یہ جو لیس دین سائن ہے یہ آئی او ری ڈائریکشن ہے میننگ کہ تم اپنی اسٹینڈرڈ ان پٹ جو ہے جو سی این ہے وہ مین ڈاٹ سی پی پی سے لو یعنی کہ ان پٹ اسٹریم جو ہے وہ اس فائل کی طرف پوائنٹ کرے گی اب اگر آپ مین ڈاٹ سی پی پی کو خود دیکھیں تو اگر میں آپ سے پوچھوں میں نے آپ کے سامنے دوبارہ یہ پیش کی ہے کہ as a language C code یا سی پلس پلس کوڈ اس کے مجھے ٹوکنس بتاؤ تو آپ بھی بالکل شروع سے پڑھیں گے اس کو آپ کہیں گے اس میں سب سے پہلا ٹوکن جو ہے وہ یہ کی ورڈ وائڈ ہے وی او آئی ڈی اس کے بعد اسپیس ہے اس کے بعد ایک اور ٹوکن ہے ایم اے آئی این جس کو آپ اس پوائنٹ پہ تو کہیں گے کہ یہ شاید آئیڈینٹیفائر ہے اس کا فنکشن ہونا نہ ہونا اصل میں اسکینر ڈیسائڈ نہیں کر سکتا یہ بعد میں پارسر ڈیسائڈ کرے گا اس کے بعد آگے چلے تو آپ کہیں گے کہ یہ اوپن پرنتھسیز جو ہے یہ ایک ٹوکن ہے پھر کلوز پرنتھسیز ایک ٹوکن ہے اس کے بعد دیکھیے جو کرلی بریس ہے وہ تو اگلی لائن پہ ہے اس کا مطلب ہے کہ اس لائن کے آخر میں ایکچولی ایک نیو لائن کیریکٹر ہے یا اینڈ آف لائن ہے اگلی لائن پہ جائیں تو وہاں پہ یہ کرلی بریس ہے پھر اینڈ آف لائن ہے اس کے بعد یہ ایک پورا ورڈ آ رہا ہے فلیکس لیکسر اب جہاں تک اسکینر کا تعلق ہے اب وہ اس کو as a C plus plus program نہیں سمجھ رہا اس کے نزدیک تو یہ ان پٹ اسٹریم ہے جس میں ٹوکنس ہیں تو اگلا ٹوکن آپ بھی کہیں گے کہ یہ فلیکس لیکسر پورا ورڈ جو ہے یہ ہونا چاہیے اس کے بعد اسپیس اور پھر لیکس اور پھر کولن تو اب آپ یہ سوچیں گے کہ اگر یہی پروگرام جو ہے یہ کوڈ جو سامنے نظر آ رہا ہے اس کو میں ان پٹ اسٹریم کے طور پہ ابھی جو میں نے لیکسر بنایا ہے اس کو دوں تو مجھے وہ اس طرح ٹوکنس دے یعنی کہ وائڈ پھر مین پھر اوپن پرنتھسیز پھر کلوز پرنتھسیز اور ساتھ ساتھ چونکہ میں اس کی کلاسیفیکیشن بھی پرنٹ کرتا ہوں تو مجھے وہ بھی نظر آنی چاہیے تو آئیے دوبارہ اگر ذرا واپس آئیں تو جو آؤٹ پٹ اس پروگرام کی نظر آ رہی ہے اس میں اب یہ لائنس ہیں جس میں فار ایگزامپل یہ two fifty nine comma wide یہ 259 ففٹی اصل میں اس کا ایک کلاسیفیکیشن ہے اس اس پروگرام کی خاطر میں نے ایک different token defs dot H استعمال کی تھی یہ اصل میں یک جنریٹڈ ہے یہ بعد میں آپ دیکھیں گے کہ یک سے آپ یہ چیز بھی بنوا سکتے ہیں خیر یہ کہ اس نمبر سے ہمیں اس وقت سروکار نہیں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ ٹوکنس کو دیکھیں نمبروں کو چھوڑیں فی الحال صرف ٹوکنس کو دیکھیں دیکھیے وائڈ جو ہے وہ علیحدہ ہے مین پھر اگلا ٹوکن ہے پھر اوپن پرنتھسیز ہے پھر کلوز پرنتھسیز پھر اوپن بریس پھر flex lexer lex semicolon اور انٹ اور یہ بھی دیکھیے کہ انٹ جو ہے اس کی کلاسیفیکیشن 260 ہے اور اگر اوپر آئیں تو یہ جو مین فلیکس لیکسر اور لیکس یہ جو تین ورڈس ہیں اس کے لیفٹ پہ دیکھیے جو ٹوکن کوڈ ہے وہ 258 258 258 ایٹ وہی آ رہا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تینوں آئیڈینٹیفائرس ہیں ان کا ایک کا کلاس نیم ہونا ایک کا میتھڈ نیم ہونا ایک کا ویریبل نیم ہونا یہ یہ کلاسیفیکیشن اسکینر نہیں کر سکتا یہ پارسر کرے گا تو یہاں تک یہ اسکینر ہمیں بتا رہا ہے کہ مین اور بعد میں فلیکس لیکسر اور لیکس یہ جو ورڈس ہیں ان پٹ میں وہ اصل میں آئیڈینٹیفائرس ہیں اور انٹ جو ہے وہ کی ورڈ ہے آگے چلیں تو اب سمپلی یہ اس کی آؤٹ پٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو غور طلب بات کہ کس طرح دیکھیے جو ٹوکنس ہیں وہ بالکل سپریٹ ہو کے ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور یہ یقیناً وہی ہیں جو کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور ٹھیک ہے ان کی کلاسیفیکیشن بھی ہمیں ملتی جا رہی ہے اور یوں یہ کاروائی آگے میں اب آپ کو تیزی سے دکھا دیتا ہوں یہ پروگرام آپ خود بھی چلا سکتے ہیں اور آپ کے چونکہ پروجیکٹ کا یہ حصہ ہے تو یہ کرنے کا آپ کو موقع ضرور ملے گا آگے چلے اب ہم اس پروگرام کے آخر تک پہنچ رہے ہیں دیکھیے اسی طرح لیس دین سائن کو بھی میں نے ایز اے ٹوکن رکھا ہوا ہے کیونکہ یہ ایک آپریٹر ہے سی پلس پلس میں اس لیے میں نے اس کو ایز اے ٹوکن رکھا ہے اور دیکھیے جہاں پہ بھی یہ لیس دین سائن یہ اس جگہ اس اسکرین پہ تین دفعہ اپیئر ہو رہا ہے پہلا اور تیسری لائن پہ اور پھر آخر میں اور اس کا جو ٹوکن کوڈ ہے وہ 279 ہے تینوں دفعہ اور یوں ہم اسکرین پہ آخر تک پہنچ گئے یہاں سے اب چیز ثابت ہوئی کہ یہ ٹول جو ہے یہ واقعی کام کرتا ہے اور یہ تجربہ آپ خود بھی کریں گے بلکہ پروجیکٹ میں آپ اس کو استعمال کریں گے یہ آپ کے کمپائلر کا حصہ بنے گا ایز این ایگزامپل میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک ذرا بڑی فائل بھی دکھاؤں اور وہ فائل جو ان پٹ اسپیسیفکیشن فائل ہے وہ پوری سی پلس پلس کی ہے یعنی کہ وہ سی پلس پلس جو کہ آپ ایکچولی استعمال کرتے ہیں یا یہ کہیے کہ جو جی پلس پلس یا یہ جو ڈیو سی آپ استعمال کرتے ہیں اس میں جو سی پلس پلس کمپائلر ہے گنو کمپائلر وہ استعمال کرتا ہے یہاں اس مثال کو اب آپ دیکھ کے سمجھ جائیے کہ اس ٹول کی اور اسپیسیفکیشن انداز کی کتنی پاور ہے کہ کتنے چھوٹے سی اسپیسیفکیشن کے ذریعے ہم ایک کافی کمپلیکس لینگویج مطلب آپ پروگرامس کر لکھتے ہیں سی پلس پلس میں اور وہ اچھے خاصے کمپلیکس ہوتے ہیں لیکن جہاں تک اسکیننگ کا تعلق ہے اب اس کی وہ کمپلیکسٹی کوئی ایسی بات نہیں لگتی کہ میں اس کو ہینڈل نہیں کر سکتا مجھے بھی سی پلس پلس پروگرام دو تو میں اس کو ٹوکنائز کر لوں گا اور وہ کیسے میں اس طرح کا ایک ٹول بنا استعمال کر کے وہ پارسل بنا لوں گا تو آئیے یہ مثال کے طور پہ میں اس کو تفصیل تو اتنا ڈسکس نہیں کروں گا یہ آپ کو موقع ملے تو آپ ضرور دیکھیے لیکن یہ اسپیسیفکیشن جو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں یہ اب C plus plus the whole language یہ میری لینگویج یا آپ کی یا ہم نے جو ٹوئے لینگویج بنائی ہے اس کی نہیں the actual C plus plus language ہے یہ اس کی اسپیسیفکیشن ہے اور اس کی کامنٹس میں شروع میں ہی ہے کہ یہ اب ایکچولی وہ ڈاٹ ایل فائل ہے جو سی پلس پلس اسکینر بنانے کے لیے آپ کو فلیکس کو دینی پڑے گی تو اس کے پہلے سیکشن میں میں کچھ سی اور سی پلس پلس کی چیزیں ڈال رہا ہوں جس میں یہ آئی ایس او کامنٹ ہے سمپلی یہ کہ یہ جو اسپیسیفکیشن ہے اس میں یہ سی پلس پلس کے draft standard of December ninety six پہ مبنی ہے اس کے بعد کچھ چینجز آئے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ چینجز کی بنا پہ مجھے اس فائل میں کیا کرنا پڑے گا خیر یہاں پہ اب کچھ انکلوڈس ہیں کچھ ویریبلس ہیں کچھ اسٹیٹک فنکشنس میں نے ڈکلیئر کیے ہیں اس کے بعد یہاں پہ فنکشنس کے جو جو سگنیچرس ہیں وہ میں نے دیے ہیں تاکہ پروٹوٹائپس ہیں جو کہ میں بعد میں استعمال کروں گا خیر آگے چلیے ہمیں جو انٹرسٹ ہے وہ اب یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ یہاں پہ سی پلس پلس کے جو ٹوکنس ہیں ان میں جو ریگولر ایکسپریشنس میں نے استعمال کرنے ہیں ان کی میں نے ایک قسم کی ایبریویٹڈ فارمز یہاں پہ بنائی ہیں تو اگر آپ یہ پہلے کو دیکھیں کہ انٹ سفیکس یہ اب ایک ابریویشن ہے جو کہ یہ جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ لمبا سا ریگولر ایکسپریشن آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس کے لیے ہے اور وہ کیا ہے اب آپ اس کو حصوں میں اگر پڑھیں تو وہ یوں کہ اوپن پرنتھسیز یعنی کہ اکٹھا اس کے بعد لوور کیس یو یا کیپٹل یو اس کے بعد لوور کیس ایل یا کیپٹل ایل اور کوشچن مارک اس کا مطلب ہے زیرو اور ون یاد ہے یہ ریگولر ایکسپریشن میں یہ ایک شارٹ ہینڈ تھا اور ایل اور upper case L followed by U اور اپر کیس یو زیرو اور مور اور زیرو اور ون کوشچن مارک کا مطلب ہے زیرو اور ون اسٹار کا مطلب کلین کلوجر یعنی کہ زیرو اور مور پلس کا مطلب ون اور مور خیر ویز میں نے یہ انٹ سفیکس جو ہے ایک ابریویشن اس لمبے سے ریگولر ایکسپریشن کے لیے بنا لیا کیونکہ اس کو میں نے بعد میں استعمال کرنا ہے انٹیجرز ڈکلیئر کرنے کے لیے کہ انٹیجر ٹوکنز جو ہیں وہ کیسے ہوں گے اور یہاں پہ اصل میں بات آ رہی ہے کہ آپ انٹیجرز کے ساتھ اگر یو لگا دیں تو وہ انسائنڈ بن جاتے ہیں اور اگر ایل لگا دیں تو اس کا مطلب ہے لانگ یعنی کہ اگر وہ 32 ٹو انٹیجرز نارمل ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ 64 فور یا مے بی مور دین 32 ٹو ہونے چاہیے اسی طرح ایک اور میں ایبریویشن استعمال کروں گا بعد میں فریک کانسٹ یہاں پہ بھی اب یہ ریگولر ایکسپریشنس کو دیکھ لیجیے ایکچولی یہ کئی ریگولر ایکسپریشنس اکٹھے ہو کے مجھے ایک ٹوٹل کلاسیفیکیشن دیں گے جس میں پہلا ہے Kleene closure zero dash nine یعنی کہ زیرو ون سے لے کے نائن اس کے بعد بیک سلیش ڈاٹ مطلب literal zero literal period actually یہ جو ڈاٹ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اینی کیریکٹر لیکن یہاں پہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایکچوئل ڈاٹ یہ جو کی بورڈ کے اوپر فل اسٹاپ ہے وہ چیز اس کے بعد زیرو تھرو نائن ون اور مور کرنس اور پھر اور کے ساتھ زیرو تھرو نائن پلس اور پھر ڈاٹ یہ ایکچولی وہ فریکشن جو ہے یا جو نمبرز ہوں گے فلوٹنگ پوائنٹ نمبرز ان کے بارے میں میں یہ لکھ رہا ہوں کہ اس کا جو ڈیسیمل ہے اس کے بعد اگر کوئی حصہ ہے تو وہ کیا ہوگا یا اگر نمبر کے بعد سمپلی ایک ڈیسیمل ہے یہ فلوٹنگ پوائنٹ نمبرز پک کرنے کے لیے اب یہاں پہ وہی بات آ رہی ہے کہ یہ ریگولر ایکسپریشنز پہ سوچتا کون ہے یہ ایونچولی پھر وہ لینگویج ڈیزائنرس ہیں جو کہ یہ سوچتے ہیں اور اگر آپ ایک لینگویج ڈیزائن کر رہے ہیں تو آپ کو یہ کاروائی کرنی پڑے گی کہ جو ٹوکنز آپ کی لینگویج کے ہوں گے وہ ریگولر ایکسپریشنس کی سینس میں کیسے ریپرزینٹ ہوں گے تو یہ ایک اسکل ہے جو کہ ڈیولپ کرنی پڑے گی اس کے لیے میں آپ کو کوئی گر نہیں بتا سکتا یہ تو آپ پریکٹس سے ایکسپیرئنس سے ہی اور مثالیں دیکھ دیکھ کے پتہ چلے گی یہ ایک کافی لمبی مثال ہے ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ یہاں جو آپ کو نظر آئے گا وہ اب کمپلیکسٹی کے لحاظ سے خاصا ہے ایکسپونینشیل پارٹ جو ہے E followed by a sign followed by a number یہ اگر آپ سائنٹیفک نوٹیشن استعمال کریں فلوٹنگ پوائنٹ سفیکس اب یاد رہے یہ ابریویشنز ہیں ان کا کوئی فلیکس سے تعلق نہیں ہے یہ تو سمپلی شارٹ ہے جو کہ مجھے بعد میں بجائے یہ ریگولر ایکسپریشنز بار بار میں ٹائپ کروں مجھے یہ چھوٹا سا سفیکس یا یہ جو فلوٹ سفیکس یا ایکس ایکس پی پارٹ ہے یہ ورڈز کہہ لیں یا یہ میکروز کہہ لیں یا یہ ابریویشنس کہہ لیں ان کو استعمال کر کے میں اپنی ٹائپنگ ایٹ لیسٹ کم کر سکتا ہوں کیونکہ یاد رہے یہ جو اسپیسیفکیشن فائل ہے اس کو آٹومیٹکلی بنانے کا فی الحال کوئی طریقہ نہیں یہ آپ کو بنانی پڑے گی کیریکٹر ٹیکسٹ جو ہے ورسز اسٹرنگ ٹیکسٹ کیریکٹر جو ہوتا ہے وہ سنگل کوٹ میں ہے اور اسٹرنگ جو ہے وہ ڈبل کوٹ میں ہے اور اس کے بعد یہ سیکشن ختم ہوا تو اب آگے چلے تو اب ہمارے پاس آیا جو ایکچوئل سیکشن ہے جہاں پہ اب ہم وہ ریگولر ایکسپریشنز دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایکشنز دے رہے ہیں یہاں پہ پہلا جو ریگولر ایکسپریشن ہے وہ ہے نیو لائن یعنی کہ ایک سنگل نیو لائن کیریکٹر ملے تو ایک ایکشن میں لے رہا ہوں کہ میرا ایک ویریبل ہوگا لائن نمبر اس کو میں انکریمنٹ کروں گا آپ کو یاد ہوگا یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایرر رپورٹنگ ہوتی ہے تو یہ اس چیز میں آپ کو بڑی مدد ملتی ہے کہ اگر کمپائلر جو ہے آپ کو بتا دے کہ فائل میں آپ کی آپ کا جو ایرر ہے وہ کہاں پہ ہے لائنز کے حساب سے تو یہ چیز جو ہے وہ ادھر استعمال ہو سکتی ہے اگلی اسٹیٹمنٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیب ہو back slash F form feed back slash V vertical feed back slash R جو ہے کیریج ریٹرن یا اسپیس یہ کوئی بھی کیریکٹرس ہوں ایک یا ایک سے زیادہ یہ پلس سائن کا مطلب یہ ہے تو اس کا ایکشن کوئی نہیں اس کا مطلب ہے فلیکس جو ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو تم اسکینر بناؤ گے اس میں یہ ایبلٹی ڈالنا کہ اگر یہ کیریکٹرز ایک سے زیادہ آئیں تو ان ساروں کو اگنور کر دو آگے چلے تو start comment I back slash forward slash star یہ اسٹارٹ آف اے کامنٹ ہے اور دیکھیں یہاں پہ ایکچولی میں ایک روٹین کو کال کر رہا ہوں یہ میں لکھوں گا ابھی تھوڑی دیر میں کہ اگر یہ ملے تو کلوزنگ اسٹار سلیش تک سارا کچھ اسکپ کر دو تو اگر آپ سوچتے تھے کہ آپ نے اتنی محنت سے یہ جو کامنٹس لکھی تھیں وہ اس پروگرام کا حصہ ہیں تو دیکھیے جہاں تک کمپائلر کا تعلق ہے وہ اس کے فرنٹ اینڈ میں اسکینر میں ہی جا کے ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ کامنٹس جو ہیں وہ تو ہیومن کنسمپشن کے لیے ہیں وہ پروگرامر یا کمپائلر کو اس کی کوئی ضرورت نہیں اسی طرح سلیش سلیش جو ہے اس پہ بھی دیکھیے skip until end of line کیونکہ اس کا طریقہ جو ہے کامنٹ اس طرح کامنٹ کرنے کا وہ یہی ہے کہ آپ دو سلیشز کے بعد جو لکھیں گے till the end of line وہ ساری کامنٹ کنسیڈر کی جائے گی پھر یہ اسپیشل کیریکٹرز آئے کرلی بریس اوپن جس پہ میں یہ سنٹیکس جو ہے return single quote open curly brace یہاں پہ اصل میں سی کا ایک طریقہ استعمال کر رہا ہوں کہ یہ جو ایس کی کیریکٹر اس کا جو انٹیجر کوڈ ہوتا ہے ایس کی کیریکٹر کوڈ ہوتا ہے وہ انٹیجر ویلیو یہاں پہ ریٹرن کر دو خیر یہ اب پروگرامنگ ڈیٹیلز ہیں جو مقصد ہمارا ہے وہ اس میں ہے کہ لیفٹ سائڈ پہ جو ریگولر ایکسپریشنز ہیں جو کہ ہمیں سی پلس پلس یا سی میں ملتے ہیں وہ ادھر ریٹرن ایکشن کی وجہ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں کون سا ٹوکن ملا اور وہ جو وائی وائی ٹیکسٹ والی بات تھی اس کے ذریعے ہم اس کا جو ایکچوئل ٹیکسٹ اسٹرنگ ہے وہ بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں اب ذرا جلدی سے یہ بقیہ بھی دیکھ لیجئے یہاں پہ اب پھر وہی بات رپیٹ ہو رہی ہے کہ سی کے جتنے آپریٹرز ہیں یہ سنگل کیریکٹر یا ملٹیپل کیریکٹر جس طرح ایکس او آر اگر آپ دیکھیں نیچے اسکرین پہ تو یہ ایکسکلوسو اور کے لیے آپریٹر ہے اور اس میں دیکھیے کہ میں یہ اپ پیرو کی ویلیو ریٹرن کر رہا ہوں اگر میں کی بورڈ پہ یا میرے کی بورڈ پہ یہ اپ ایرو کیریکٹر نہیں اور میں اپنے سی پروگرام میں کہنا چاہتا ہوں ایکسکلوسو اور تو یہاں پہ میں ایکس او آر استعمال کر سکتا ہوں بٹ اینڈ بھی اسی طرح ایک ورڈ ہے جو کہ جو بٹ وائز اینڈ کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں ان اے سینس یہ کی ورڈز ہوئے اور کچھ کی ورڈز کچھ اور آپریٹرز یہ بھی جلدی سے ذرا ایک نظر دیکھ لیجئے یہ فائل جنرلی نیٹ پہ آپ کو مل جاتی ہے تو ایسی چیز نہیں کہ اس نظر پہ دیکھ کے اب آپ کو خود یہ ذہن سے لکھنی پڑے گی یہ آپ کو نیٹ پہ بڑے آرام سے مل جائے گی یہ کچھ اور آپریٹرز ابھی ہم چلتے جا رہے ہیں لیکن یہاں پہ اس چیز کا لحاظ رہے کہ اب چونکہ اگر آپ فلیکس سمجھ پائے ہیں اور اس کی اسپیسیفکیشنز اور یہ ریگولر ایکسپریشنس اور یہ ساری کہانی جو ہے تو اس چیز کو پڑھنا اور دوسری سب سے بڑی بات کہ یہ چیز لکھنا ٹائپ کرنا یا اس کو آلموسٹ سوچنا بھی کوئی اتنی دقت طلب بات نہیں یہ کافی اب لگتا ہے کہ آسان سی ایکٹیویٹی ہے اب آئیے یہ جو کی ورڈس ہیں A S M auto bool break case catch یہ سارے کی ورڈس ہیں اور دیکھیے ریٹرن اسٹیٹمنٹس میں میں اب وہ کچھ انٹرجر ریٹرنس کر رہا ہوں یوزنگ مینیفیسٹ کانسٹنٹس یہ میں نے تفصیل فی الحال نہیں بتائی آگے چلے تو اور کچھ کی ورڈز آئے یہ کچھ اور بقیہ کی ورڈس ہیں وہ سارے کی ورڈ جو اس لینگویج کے ہیں سی پلس پلس اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اب وہ کچھ ریگولر ایکسپریشنز آپ کو نظر آ رہے ہیں فلوٹنگ پوائنٹ کے لیے کیریکٹر اسٹرنگ کے لیے یہاں پہ کیریکٹر بھی ہے کیریکٹر اسٹرنگ بھی ہے اور اگر میں آپ کو واپس اسکرین پہ لیے چلوں تو یہاں پہ یہ دیکھیے check identify Y Y text جو ہے یہ میں نے ریگولر ایکسپریشن استعمال کیا جس کے ذریعے یہ میں آئیڈینٹیفائر جو ہے اس کو میں پک کر رہا ہوں اس کے بعد انٹیجرس کو میں نے پک کیا پھر فلوٹنگ پوائنٹ نمبرس کو میں نے پک کیا اور یوں یہ مڈل سیکشن ختم ہو گیا اسپیسیفکیشن کا جو تیسرا حصہ تھا اس میں میں نے کہا تھا کہ آپ کوئی بھی سی یا سی پلس پلس کا کوڈ آپ لکھ سکتے ہیں وہ اسکینر کی جو فائل بنتی ہے ڈاٹ سی پی پی فائل اس میں وہ اپیئر ہو جاتا ہے اب جہاں تک لیکس کا تعلق ہے یا فلیکس کا تعلق ہے اس کو اس سے مطلب نہیں کہ آپ ان فنکشنز کو کرتے کیا ہیں آپ کا مقصد اس میں ہے کہ آپ کا جو اسکینر بن رہا ہے اس میں یہ جو ایکشن پارٹ ہے وہاں پہ آپ شاید ان فنکشنس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اور وہ فنکشن اسپیسیفائی کرنے کے لیے دو طریقے ہیں یا تو آپ اس کو کسی اور فائل میں ڈال دیں لیکن اگر وہ ساری اسکینر ریلیٹڈ ہیں تو ایک مناسب جگہ ہے کہ اس اسپیسیفکیشن فائل کا اسے حصہ ہی بنا دیا جائے یعنی کہ وہ فنکشنز اور اگر آپ نے کچھ کلاسز نہیں بنانی ہیں تو وہ بھی یہاں پہ آپ بنا سکتے ہیں وہ ڈکلیئر کر دیں یہاں پہ ان کی امپلیمنٹیشن بھی یہاں پہ ڈال دیں یا یہاں پہ ڈکلیئر کر دیں امپلیمنٹیشن کسی separate dot C P P file میں ڈال دیں یہ اب وہ پروگرامنگ ڈیٹیلس ہیں تو جیسے کہ میں نے اس مثال میں دکھایا تھا وہ اسکپ کامنٹ یا skip until end of line یا چیک ویریبل نیم یا چیک آئی ڈی یہ کچھ فنکشنز تھیں جو کہ ہم نے جو فلیکس اسپیسیفکیشن کا دوسرا سیکشن تھا اس میں استعمال کی تھیں وہ فنکشنز جو ہیں اب میں اس فائنل سیکشن میں لکھوں گا اور لگے ہاتھوں چلیے ہم یہ فنکشنز بھی دیکھ لیتے ہیں وہ ایکچوئل کاروائی کیا کرتے ہیں فی الحال ہمیں تفصیل ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس تیسرے سیکشن میں یہ سب سے پہلے ایک فنکشن وائی وائی ریپ ہے جو کہ فلیکس کو چاہیے ہوتی ہے اس کی تفصیل میں فی الحال چھوڑ دیتا ہوں اس کی جو بقیہ فنکشنز ہم نے جو لکھی ہیں وہ دیکھ لیجئے اس میں سب سے پہلے وہ اسکپ کامنٹ جو یاد ہے میں نے ایکشن میں استعمال کی تھی کہ اگر سلیش اور اسٹار ملے تو اس کے بعد جو کچھ آئے تب تک کہ جب تک ایک اسٹار سلیش نہیں ملتا سب کچھ جو ہے اس کو کنزیوم کرو اور وہ کوڈ اب آپ کو اس فنکشن میں نظر آ رہا ہے کہ میں ان پٹ جو کہ فلیکس کی ہی ایک روٹین یا فلیکس جنریٹڈ جو اسکینر ہے اس کی ایک روٹین ہوتی ہے ان پٹ وہ آپ کو input character current input character دیتی ہے اس سے میں ان پٹ کیریکٹر سی ون اور سی ٹو دو لے کے ان کو چیک کرتا ہوں کہ سی ٹو اگر اینڈ آف فائل نہیں اور سی ون اسٹار اور سی ٹو سلیش نہیں یعنی کہ اینڈ آف کامنٹ نہیں تو پھر میں ان پٹ کو پھر کنزیوم کرتا ہوں دیکھیے وائل لوپ جو ہے یہ ان پٹ کو بار بار کال کر رہا ہے اور لگے ہاتھوں یہ کہ اگر جو ان پٹ کیریکٹر ہے وہ نیو لائن ہے تو یہ میرا جو ویریبل لائن نمبر ہے اس کو بھی میں انکریمنٹ کر رہا ہوں یہ اسی وجہ سے کہ اگر مجھے ایرر رپورٹ کرنا ہے تو میں اپنا لائن نمبر بھی پرنٹ کر دوں یعنی کہ میں ایز اے کمپائلر تو جو یوزر ہے جس نے مجھے وہ فائل کمپلیشن کے لیے دی تھی اس کو اس سے کافی مدد ملے گی کہ ایرر جو ہے وہ کہاں پہ ہوا تھا خیر یہ اب وہ روٹین ہے یہ کیسے کام کر رہی ہے اس سے ہمیں فی الحال کوئی مقصد نہیں اس کی پوزیشن دیکھ لیجئے کہ یہ فلیکس میں جو اسپیسیفکیشن فائل ہے اس کے تیسرے سیکشن میں ہے اسی طرح یہ جو دوسری تھی skip until end of line یہ بھی سمپلی وہی ہے کہ ان پٹ لیتے جاؤ until not end of file اور until not end of line تو وائل جو ہے یہ ان پٹ کو دوبارہ کال کرے گا انٹل اینڈ آف فائل ملتی ہے یا end of line generally end of line ہی ہوگی اور جب وہ ملتی ہے تو میں وائل سے باہر آ کے یہ جو لائن نمبر میرا ویریبل ہے اس کو میں انکریمنٹ کرتا ہوں وہی ایرر رپورٹنگ کے حوالے سے آگے چلے تو یہ چیک آئیڈینٹیفائر جو ہے یہ کچھ چیزیں چیک کر رہا ہے کہ یہ جیسے کہ یہاں پہ کامنٹ ہے کہ this function should check if S is a typedef name اور اے کلاس نیم اور این ای نام نیم از سرر اور از این آئیڈینٹیفائر یہ اب وہ سی پلس پلس کے حوالے سے یہاں پہ کاروائی ہے اس میں میں جیسے کہ میں نے کہا فلیکس اس کو بالکل نہیں دیکھتا یہاں پہ اس کو جو کچھ ملتا ہے وہ جو eventually dot C file C P P file بنتی ہے اس میں وہ اس چیز کو شامل کر لیتا ہے یہ ہے وہ مثال اور اس مثال کے بارے میں ذرا سوچئے کہ یہ ایک چھوٹی سی مثال نہیں بلکہ یہ اگر میں فلیکس کو دوں یا لیکس کو دوں تو جو ڈاٹ سی پی پی فائل بنے گی یا اگر میں سی میں اسکینر بنوا رہا ہوں تو جو ڈاٹ سی فائل بنے گی وہ سی یا سی پلس پلس لینگویج کے پروگرامز کو ٹوکنائز کر سکتی ہے اور یہی وہ ان پٹ ہے جو کہ اس اسکینر میں استعمال ہوتی ہے جو کہ فار ایگزامپل جو گنو کمپائلر ہے وہ استعمال کرتا ہے یعنی کہ اس کا اسکینر تو یہاں سے اب آپ کو اس ٹول کی پاور کا بھی اندازہ ہو گیا دوسرا اس کی ایز کا بھی اندازہ ہو گیا ایز کے حوالے سے ایک اور چیز پہ ذرا غور کیجیے فرض کریں میں ایک نیا کی ورڈ انٹروڈیوس کرنا چاہتا ہوں مے بی میں ایک نیا آپریٹر اپنی لینگویج میں ڈالنا چاہتا ہوں اگر ایسا ہے تو مجھے اسکینر کے حوالے سے کیا کرنا پڑے گا ایک نیا یا ماڈیفائڈ اسکینر بنانے کے لیے اب اگر یہ سوال میں اس طرح پوچھوں کہ فرض کریں آپ نے ایڈ ہاک اسکینر بنایا تھا یاد ہے وہ جو شروع میں ہم نے سارا کچھ ہاتھ سے لکھا تھا وہ فنکشن ساری ہم نے ان اے وے ہم وہ ڈی ایف اے جو تھا ذہن میں بنا کے یا مے بی کاغذ پہ بنا کے اس کو سی پلس پلس میں ایک ایکچوئل پروگرام کے ذریعے کوڈ کیا تھا اس کی ساری ٹرانزیکشنس کو ہم نے کوڈ کیا تھا وہاں پہ بھی کاروائی یوں ہی تھی یہ نہیں تھا کہ وہاں پہ ہم نے کوئی نئی اسٹریٹجی استعمال کی تھی بس سمجھ لیں کہ وہاں پہ ہم ڈی ایف اے کو خود ایکسیکیوٹ کر رہے تھے اور اس کو ہم نے خود سارا سی پلس پلس میں یا سی میں لکھا تھا یہاں پہ ہم نے ایسی کاروائی نہیں کی یہاں پہ ہم نے اسپیسیفکیشن دی اس سے ہمیں آٹومیٹکلی اسکینر مل گیا اب وہ سوال دوبارہ میں ایک نیا کی ورڈ انٹروڈیوس کرنا چاہتا ہوں میں کچھ کی ورڈز ختم کرنا چاہتا ہوں میں کچھ نئے آپریٹرز بیچ میں ڈالنا چاہتا ہوں اپنی لینگویج کے حساب سے کیونکہ مے بی میری لینگویج ابھی ایوالو ہو رہی ہے اور میں یہ چینجز کر رہا ہوں اگر ایسا چینج ہوتا ہے یا چینجز ہوتے ہیں تو جہاں تک اسکینر کا تعلق ہے جو کہ فلیکس بناتا ہے مجھے کیا کرنا پڑتا ہے سمپلی اس اسپیسیفکیشن فائل میں آ کے ایک لائن ڈالی چند لائنیں نکال لی اور اس کو فلیکس میں سے گزارا اور میرے پاس آ گیا ایک نیا اسکینر سمپل از دیٹ کوئی مجھے لمبا چوڑا کوڈ جو ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں یہاں پہ اب وہ آٹومیٹڈ جو ٹولس ہیں ان جنرل نہ صرف یہ بلکہ بعد میں بھی ان کی اہمیت کا اب آپ کو احساس ہوگا کہ کس طرح ان آٹومیٹڈ ٹولس کی وجہ سے آپ جو اپنے ڈیزائن میں چینجز کرتے ہیں یا اس طرح کے چینجز جو کرتے ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے میں کتنی آسانی ہوتی ہے اور ٹپکلی یہی ہوگا بعد میں ہم یک میں بھی یہی دیکھیں گے ہم یک بھی استعمال کریں گے جو کہ ہمارے لیے پارسلس بنائے گا وہاں پہ ہم گرامرس میں چینجز کر رہے ہوں گے اور گرامر رولس چینج کر رہے ہوں گے ایکشنس چینج کر رہے ہوں گے کافی ایکسٹینسو وہاں پہ اس طرح کی حرکت ہوگی اور بلکہ آپ کے کیس میں تو چونکہ آپ نے پروجیکٹ کرنا ہے آپ تو یہ چینجز خوب کریں گے کیونکہ آپ سے کئی غلطیاں ہوں گی انیشلی اور ان غلطیوں کے بنا پہ آپ بار بار یہ قسم کا اٹریٹو پروسیس جو ہے اس میں آپ چلے جائیں گے فلیکس سے اب یہ مرحلہ ہمارا طے ہو گیا کہ ہمارے پاس اب ایک ٹول ہے جس سے ہم as complex language as C plus plus بھی اگر ڈیزائن کرنا چاہیں آپ کمپائلر میں واپس رہیں کہ اگر ہم سی پلس پلس جیسی لینگویج بھی بنانا چاہیں تو اس کا اسکینر اب ہم بڑے آرام سے بنا سکتے ہیں ایک آٹومیٹڈ ٹول سے یہ تھا فرنٹ اینڈ کا پہلا مرحلہ لیکن یہ تو ابھی کہانی یہاں سے شروع ہوئی آگے جو معاملہ اب آ رہا ہے وہ ہے پارسر کا اور وہاں جو کہانی ہے وہ بھی خاصی لمبی ہے بلکہ اب آئندہ کافی لیکچر جو ہیں ہم پارسنگ پہ ہی رہیں گے کیونکہ یہاں پہ کمپلیکسٹی بھی ہے اور اس کا جو رول ہے وہ بھی ذرا زیادہ میسو تو نہیں میں اس کو کہوں گا لیکن یہ کہ اسکیل کے حساب سے اسکیننگ کو ساتھ اگر کمپیئر کریں تو پارسر جو ہے اس نے ابھی کافی کام کرنا ہوتا ہے ہاں یہ بھی میں کہتا چلوں کہ پارسر تو ایک حصہ ہے اس کے بعد بیک اینڈ اور آپٹومائزر کی بھی کہانیاں بیچ میں آئیں گی لیکن جو کاروائی ہم اس کورس میں کر رہے ہیں کہ ہم کمپائلر کے جو امپورٹنٹ حصے ہیں ان کو ہم لیتے ہیں ان کو انڈیویجولی ڈسکس کرتے جاتے ہیں ان کو پھر ہم صرف تھیوریٹکلی نہیں بلکہ پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے ڈسکس کرتے ہیں اور اس ڈسکشن کے نتیجے میں ٹپکلی یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی فارمل تھیوریٹیکل فاؤنڈیشن بنا لیتے ہیں الگریتمک فاؤنڈیشن بھی بنا لیتے ہیں اور اگر ممکن ہو تو کوئی آٹومیٹک ٹول بھی بنا لیتے ہیں تو آئیے اب ہم پارسنگ کے حوالے سے اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں اور جیسے کہ میں نے عرض کیا یہاں پہ ہمیں پہلے تھیوریٹیکل فاؤنڈیشن ہی بنانی پڑے گی اور اس کے بعد ہم ٹولز کی طرف جائیں گے ہم اپنا پارسر بھی بنائیں گے لیکن پارسنگ کے حوالے سے میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اس کورس میں تو نہیں لیکن ریئل کمپائلرز میں پارسر جو ہے اس کا رول صرف فرنٹ اینڈ پہ ایک لحاظ سے ختم نہیں ہوتا کہ بھئی اس نے انٹرمیڈیٹ کوڈ جنریٹ کر دیا اصل میں پارسر کا امپیکٹ جو ہے وہ اگلی اسٹیجز میں بھی یعنی کہ کمپائلر کی اگلی اسٹیجز میں بھی کافی فیل ہوتا ہے پارسر جو ہے اس کا رول ایک لحاظ سے پارسنگ تو ہے لیکن اس پارسنگ کے دوران اصل میں ہم کئی اور کاروائیاں بھی کریں گے کئی اور کام بھی ہم کریں گے جن کا اصل میں ہمیں بعد میں بھی فائدہ ہوگا اور یہ فائدے جو ہیں یہ ہمیں کوڈ جنریشن اور اس کے بعد پھر وہ جو اگلی سٹیجز آتی ہیں وہاں پہ ان کو ہمیں استعمال بھی کرنا ہوگا تو ایسا آپ کو لگے گا کہ جیسے پارسنگ جو سٹیج ہے اس میں پارسنگ تو ہو گئی لیکن اگلی سٹیجز کا بھی جو کام ہے وہ بھی ہم ادھر کر رہے ہیں خیر یہ بات کی تفصیلیں ہیں تفصیل والی بات ہے جو کہ ہم بعد میں کور کریں گے میں اصل میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ پارسر جو ہے اس کا رول اس کی اہمیت کمپائلر کے حوالے سے کافی زیادہ ہے اور اس بنا پہ ہم پارسنگ کے اوپر اصل میں اس کورس میں کافی سگنیفیکنٹ جو کانٹینٹ ہے اس کو کور کریں گے اور لیکچرز کے حساب سے بھی ہم اس کو کافی کوریج دیں گے تو آئیے اب پارسر جو ہے اس کا رول دوبارہ ایک دفعہ ہم اس کا جائزہ لے لیں جو ہم نے شروع میں ڈسکشن کی تھی لیکن اس وقت جو تھا معاملہ ذرا سرسری طور پہ ہم کر رہے تھے اب یہاں سے تفصیل شروع ہوتی ہے فرنٹ اینڈ میں پارسر جو تھا اس کا اگر آپ رول یاد کریں یا جو میں نے ڈائگرام آپ کو دکھایا تھا کہ فرنٹ اینڈ کے دو حصے اسکینر اور پھر پارسر اسکینر اب ہم نے مکمل طور پہ کور کر لیا اس نے اپنا رول ادا کیا تو اس نے ہمیں ٹوکن اسٹریم اب دے دی ہے یہاں پہ سورس کوڈ جو ہے اب وہ کیریکٹر اسٹریم نہیں بلکہ اب ٹوکن اسٹریم بن چکا ہے اور یہ ٹوکن اسٹریم جو ہے ایونچولی یہ پارسر کے پاس آئے گی یعنی کہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ جو وائی وائی لیکس کی کالز ہیں یہ اصل میں پارسر کر رہا ہوتا ہے پارسر کی جو مین روٹین ہے وہ یہ کرے گی اور اس کو یہ ٹوکن اسٹریم جو ہے ہر کال میں ایک نیا ٹوکن ملے گا اور جیسے کہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ it checks the stream of words یا اب یہاں پہ ٹوکنز بھی اگر لگا دیں تو بات مکمل بھی ہو جاتی ہے لیکن چلیں اس طرح سے ہی کہ checks the stream of words and their parts of speech for grammatical correctness اصل میں اس طرح کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو پارسنگ تھیری ہے یا جو پارسنگ اسٹریٹجیز ہیں اس میں اصل میں لینگویج تھیری اور ایک لحاظ سے لنگوسٹکس کا بھی کافی رول ہے کافی تھیری کافی جو الگردمس جو نوٹیشن بھی خاص طور پہ وہ ہمیں لنگوسٹک اور اسٹڈی آف ہیومن لینگویجز جو ہیں وہاں سے ملا ہے اس وجہ سے یہاں پہ آپ کو جو اصطلاح اصطلاح جو میں استعمال کر رہا ہوں یا جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے things like grammatical correctness parts of speech words کہ جنرلی آپ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو کمپیوٹر پروگرامنگ لینگویجز میں تو نہیں لیکن عام روزمرہ کی جو لینگویجز ہیں فار ایگزامپل انگلش اس میں آپ یہ فکرے استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ اصل میں یہ نہیں کہ کسی نے سوچا کہ یہاں پہ انگریزی لگاؤ اصل میں وجہ یہ ہے کہ پارسنگ اور یہ جو پارسنگ تھیری ہے اس میں واقعی لنگوسٹکس کا کافی رول ہے بلکہ آپ نے نام چامسکی صاحب کا نام سنا ہوگا چامسکی ہائر کی جو ہے چامسکی جو ہیں وہ کوئی کمپیوٹر سائنٹسٹ نہیں وہ اصل میں لنگوسٹک سائنٹسٹ uh, uh, ہیں اور انہوں نے یہ جو ہائر کیز بنائی ہیں وہ لینگویج ہیومن لینگویجز کے حوالے سے لیکن وہ تھیوری جو ہے وہ یہاں پہ بھی کافی کارآمد ثابت ہوئی ہے اس لیے جو مثالیں ابھی میں آپ کو چند ایک دکھاؤں گا وہ تو لگے گا کہ جیسے ہم all of a sudden English جو ہے اس کا اسٹرکچر ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ اصطلاح اب کچھ اس طرح نظر آئے گی جیسے کہ یہاں کے checks the stream of words for the parts of speech for grammatical correctness next determines if the input is syntactically well formed آپ نے جب پروگرامنگ کی تو آپ اس یہ اصطلاح ضرور استعمال کرتے ہوں گے کہ میرے پروگرام میں ابھی سنٹیکس ایررز ہیں یہ سنٹیکس کیا ہے آپ نے اس کو کیا سمجھا ہے یا کوئی آپ کو جب کہتا ہے کہ یار یہ دیکھو میرا پروگرام ہے اس میں کمپائلر کہہ رہا ہے کہ سنٹیکس ایررز ہیں کیا آپ وہ سنٹیکس ایررز ڈھونڈنے میں میری مدد کر سکتے ہیں یہ سینٹیکس ایررز کیا ہوتے ہیں اب جہاں تک پروگرامنگ کا تعلق ہے وہاں پہ آپ جب سینٹیکس ایررز ڈھونڈتے ہیں تو وہ کچھ ایسے کہ بھائی ان بیلنسڈ پرنتھسیز ہیں یا ایکسٹرا پرنتھسیز ہیں یا آپریٹرز جو آپ نے استعمال کیے ہیں وہ غلط ہیں یا سیمائکولن آپ کہیں بھول گئے ہیں اس طرح کی چیزیں یا ایون اس کے اندر کچھ کیریکٹرز ایسے چلے گئے ہیں جو کہ خراب ہیں لیکن یہاں پہ آپ ذرا سوچیے کہ اگر کوئی انلیگل کیریکٹر ہوگا ان پٹ اسٹریم میں وہ تو اصل میں اب اسکینر پکڑ لے گا تو یہاں پہ سینٹیکس جو ہے وہ اصل میں صرف ٹوکن والی بات نہیں ہے وہ اب اس سے ذرا آگے چلے گئے ہیں ہم اور یہاں پہ سینٹیکس ایرر کچھ اس قسم کا ہوگا کہ ایکسٹرا پرنتھسیز ہیں یا بریسز جو ہیں وہ میچ نہیں کرتی اینڈ سو آن یا آپ نے ایک اسٹرنگ کا ڈبل کوڈ ڈالا اس کے بعد اسٹرنگس کے کیریکٹر ڈالے اور ڈبل کوڈ اینڈنگ جو تھا وہ ڈالنا بھول گئے تو آپ کا کمپائلر جو ہے آپ کو کہے گا کہ آپ کے پروگرام میں سنٹیکس ایرر ہے یہ سینٹیکس ایرر کو پکڑنا اس کو ڈھونڈنا جو ہے وہ یہ پارسر کا کام ہے اب وہ یہ کیسے کرتا ہے یہ ہم بعد میں دیکھیں گے لیکن یہاں پہ اب اب اس اس رول کی بات ہو رہی ہے ہے کہ نے کیا کرنا تو آئیے کچھ اور باتیں پارسر کے بارے میں جہاں تک اس کے رول کا تعلق ہے سنٹیکٹکلی ویل فارم پروگرامس جو ہیں وہ تو چلیں اس نے ڈٹرمن کیا اور جیسے کہ میں نے یہاں پہ دکھایا ہے کہ اگر کوئی سنٹیکس ہوں گے تو وہ یہیں وہ بتا دے گا اور یہ بھی دیکھتے چلیے کہ پیچھے اسکینر سے بھی اگر کوئی سنٹیکس ایررز آ رہے ہیں تو وہ بھی ہمیں پتہ چل جائیں گے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ آپ کے سورس کوڈ میں کوئی انلیگل کیریکٹر ہے جو کہ سی کے الفابیٹ میں آ ہی نہیں سکتا یا سی پلس پلس کے جو الفابیٹ جو بنتا ہے جو کیریکٹرز اس کے الفابیٹ میں آتے ہیں اس میں وہ شامل نہیں ہے اب یہ اور بات گائیڈز کانٹیکسٹ سینسٹیو یا پرنتھسیز میں جو میں نے لکھا ہے سیمیٹک انالیسز یا آگے پھر میں نے پرنتھسیز میں کہا ہے ٹائپ چیکنگ لیکن یہاں پہ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ سنٹیکس انالیسس کے علاوہ پارسر جو ہے وہ سیمینٹک انالیسس بھی کرتا ہے اب یہاں پہ پھر وہی اصطلاح والی بات کہ ہم یہ اصطلاح جو ہے نارمل پروگرامنگ میں تو شاید استعمال نہیں کرتے ہاں یہ ضرور آپ نے سنا ہوگا کہ میرا پروگرام جو تھا اس کے اندر کچھ ٹائپس جو تھیں ویریبلس کی وہ ٹھیک نہیں تھی میں نے ایک ویریبل جو تھا ایک ٹائپ کا ڈکلیئر کیا تھا لیکن بعد میں اس کو میں نے غلط طریقے سے استعمال کیا یا یہ کہ میں نے ایک ویریبل استعمال تو کیا اس کی میں نے ٹائپ ڈکلیئر نہیں کی یہاں تک تو ہم روزمرہ پروگرامنگ میں یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں لیکن یہ جو سیمینٹسزم والی بات ہے سیمینٹک چیکنگ جو ہے یہ اصل میں زیادہ وسیع ہے اور جیسے کہ میں نے عرض کیا پارسنگ میں لنگوسٹکس سے language theory human language theory سے کافی جو ریزلٹس ہیں وہ ہم استعمال کرتے ہیں کیونکہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے کمپیوٹر لینگویج بھی ایک لینگویج ہے اس سے ہم ایک مشین سے باتیں کرتے ہیں اور اس کا سینٹیکس بھی ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے اور اصل میں آپ دیکھیں گے کہ جس طرح میں کوئی فقرہ ایک زبان میں بولوں انگریزی میں بولوں جو کہ سینٹیکٹکلی تو کریکٹ ہوگا لیکن اس کا مطلب آپ کو پھر بھی نہیں سمجھ آئے گا کہ میں کہنے کی کوشش کیا کر رہا ہوں تو ایک لحاظ سے یہ جو سیمینٹک والی بات ہے یہ ہے کہ ایک فقرے ایک سینٹینس کا مطلب کیا ہے سنٹیکٹکلی تو وہ کریکٹ ہے لیکن مطلب اس کا غلط ہو سکتا ہے یہ میں بات میں آپ کو مثالیں دکھاؤں گا لیکن دو باتیں آپ سامنے آ گئیں کہ پارسر جو ہے اس نے سنٹیکس ایررز بھی ڈھونڈنے ہیں یا سنٹیکٹکلی ویل فارم پروگرامس کو اس نے پارس کرنا ہے اور دوسرا یہ کہ اس نے کچھ یہ سیمینٹک چیکنگ بھی کرنی ہے اور اس کے ساتھ یہ اب ایک اور اصطلاح بھی ہے جو کہ آپ دیکھ چکے ہیں کانٹیکسٹ سینسٹیو یاد ہے آپ نے کانٹیکسٹ فری اور کانٹیکسٹ سینسٹیو والی بات کی تھی گرامرس کے حوالے سے یہاں پہ بھی وہی بات ہو رہی ہے اس کی مثال اب ہم بعد میں دیکھیں گے لیکن فوری طور پہ بقیہ رولز جو پارسر کے ہیں ان کو دیکھ لیجئے builds intermediate representation the source program یہ اب اگر تصویری خاکے میں اوپر دیکھیں تو پارسر کی جو ایونچولی آؤٹ پٹ جو گڈ آؤٹ پٹ ہے ایررز تو نیچے چلے گئے لیکن جو گڈ آؤٹ پٹ ہے وہ اصل میں یہ انٹرمیڈیٹ ریپرزنٹیشن ہوتی ہے اور یہ ہم نے شروع میں جب فرنٹ اینڈ کی بات کی تھی یا اوور آل کمپائلر کی بات کی تھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ فرنٹ اینڈ جو ہے ایونچولی آئی آر جنریٹ کرتا ہے جو کہ آپٹومائزر میں یا بیک اینڈ میں جاتا ہے اور وہاں پہ اس پہ بقیہ کاروائی ہوتی ہے تو یہ جو آئی آر کو بنانا ہے یہ پارسر کا کام ہے یہ اس کا رول ہے اور یہ وہ بناتا ہے by taking the input stream جو ٹوکنس کی اس کو اسکینر سے ملتی ہے اب یہ جو سینٹیکس انالیسز ہیں جیسے کہ میں شروع میں کہا تھا کہ لینگویج ہیومن لینگویجز کے حوالے سے یہ جو اصطلاح ہے اس کو ہم اگر دیکھیں تو بات بالکل ظاہر ہو جاتی ہے فرض کریں میں آپ کو یہ ایک نیچرل لینگویج یا انگلش لینگویج کا ایک سینٹنس دیتا ہوں ہی روٹ دا پروگرام یہ ایک مکمل فکرہ ہے آپ اس کو دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے یہ بھی آپ سمجھ گئے کہ یہ انگلش لینگویج کا ہے البتہ انالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے میں نے یہ سینٹنس لیا اس میں جو انالیسز کا پارٹ ہے اب وہ کئی ہو سکتے ہیں لیکن پہلے اس ذرا انالیسز کو دیکھیے کہ اس میں ہی جو ہے وہ ناؤن ہے اس کے بعد روڈ جو ہے وہ ورب ہے دا جو ہے وہ ایک آرٹیکل ہے اور پروگرام جو ہے وہ پھر ناؤن ہے اب آپ سمجھ کے ہوں گے کہ یہ انالیسز میں کیا کر رہا ہوں یہ ایکچولی اس کا جو سینٹیکس ہوتا ہے گرامیٹکلی ایک سینٹینس کیا ہوتا ہے اس کے کیا حصے ہوتے ہیں noun verb article adjective pronouns اس طرح کی چیزیں تو یہ جو چار ورڈز ہیں اس سینٹینس کے ان کا جو اسٹرکچر ہے ٹوکنائز اگر آپ کریں تو اس کے چار ٹوکنز ہیں جس میں پہلا ٹوکن ہی جو کہ ایک ناؤن ہے روڈ جو کہ ورب ہے دا جو کہ ایک آرٹیکل ہے اور پروگرام جو کہ ایک ناؤن ہے اور بائی دا وے یہاں پہ اگر میں کہوں کہ کیا اسکینر یہ چیز انفر کر سکتا ہے کہ ہی جو ہے وہ ایک ناؤن ہے اور روڈ جو ہے وہ ایک ورب ہے وہ اتنی آسانی سے تو نہیں ایٹ لیسٹ یہ جو ہم نے ریگولر ایکسپریشن والا معاملہ کیا تھا اس سے تو یہ نہیں پتہ چلے گا انلیس کہ آپ کہیں کہ بھائی ہی جو ہے وہ ایک کی ورڈ ہے یا روڈ جو ہے وہ کی ورڈ ہے ورنہ اسکینر یہ چیز نہیں پتا چلا سکتا کہ یہ جو سنٹیکس کیٹیگریز ہیں یہ کیا ہیں خیر اس گرامیٹیکل جو سب ڈویژن ہے اس کو لے کے جب آگے چلے تو یہاں پہ ناؤن جو ہے وہ اصل میں اس فکرے میں سبجیکٹ ہے جو روٹ ہے وہ پریڈیکیٹ ہے اور دا پروگرام یا آرٹیکل ناؤن کمبائن کر کے ہمیں ملا ایک آبجیکٹ تو آپ کو یاد ہوگا کہ انگلش میں یا دوسری زبانوں میں بھی جنرلی یہ ہوتا ہے کہ ایک فکرے میں آپ کے پاس ایک سبجیکٹ ہوتا ہے ایک آبجیکٹ ہوتا ہے اور ایک پریڈیکیٹ جو کہ وہ ورب یا وہ ڈوئنگ یا وہ ایکشن ڈینوٹ کرتا ہے جو کہ سبجیکٹ اس آبجیکٹ کے ساتھ کر رہا ہے اور یہاں پہ کیا کہ سبجیکٹ ہی جو ہے وہ اس آبجیکٹ یعنی کہ پروگرام پہ جو ایکشن لے رہا ہے وہ ہے روڈ یعنی کہ لکھ رہا ہے اب یہ جو مکمل چیز جب میں اس کو اکٹھا کرتا ہوں نیچرل لینگویج کے حوالے سے یہ ایک مکمل سینٹنس ہے اب چونکہ انالوجی ہم نیچرل لینگویج سے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پروگرامنگ لینگویج میں بھی کچھ ایسی ہی کاروائی کرنی پڑے گی اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ پارسنگ میں لنگوسٹکس کا اور یہ گرامر اور اس طرح کی جو نیچرل لینگویج پروسیسنگ میں ایشوز ہوتے ہیں اس کا بہت انفلوئنس ہے بلکہ ایک لحاظ سے پارسنگ جو اب ہے اس کے ایسے ہونے میں اس کی اتنی جو کیپیبلٹی اتنی ڈیولپ ہو گئی ہے اور کمپائلر جو ہیں اتنے مشکل سنٹیکس کو بڑے آرام سے سمجھ جاتے ہیں اصل میں اس میں جس چیز کی ایک میجر کانٹریبیوشن ہے وہ یہ لینگویج کے جو سائنٹسٹ ہیں لنگوسٹکس ہیں وہ لوگ جو ہیں لنگوسٹ انہوں نے جو کنٹریبیوشن کی ہے وہ خاصی اہمیت رکھتی ہے اور یہ کافی اصطلاحات جو ہم استعمال کرتے ہیں یہ ایکچولی وہاں سے آئی ہیں اس کی وجہ یہ نہیں کہ کمپیوٹر سائنٹسٹ نے بیٹھ کے یہ کی تھی ایکچولی یہ نیچرل لینگویج پروسیسنگ سے آئی ہے تو میں یہاں پہ اصل میں ان لوگوں کی کنٹریبیوشن کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں جس کی بنا پہ اب ہمارے لیے ممکن ہے اس حد تک کہ ہم ایک انڈر گریجویٹ کورس میں ایک سیٹ آف اسٹوڈنٹس جو ہیں ایک پورا کمپائلر بنا لیتے ہیں آخر یہ کیسے ہوا اصل میں اس تھیوریٹیکل فاؤنڈیشن کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے خیر واپس آئیے اس انالوجی پہ اب میں یہ انالوجی جو ہے پروگرامنگ لینگویج کے سینٹنس پہ اپلائی کرتا ہوں یہاں پہ اب یہ پروگرامنگ لینگویج کا ایک سینٹنس لیں اب میں نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے ایک سینٹنس لیں یہ سینٹنس جو ہے اس کے حصے دیکھ کے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ کیا ہیں تو اگر میں ان کے حصوں کو اس طرح کمبائن کروں تو یہ جو تین آئٹمس ہیں جس میں بی لیس دین ایکول اور زیرو جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک بولین ایکسپریشن ہے اسی طرح اے ایکول بی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک اسائنمنٹ ہے اسائنمنٹ کا اٹ سیلف ایک اسٹرکچر ہے لیکن وہ خیر بعد میں اور پھر ایونچولی یہ ساری چیزیں مل کے یہ سارے جو جو کمپوننٹس ہیں ایک سینٹنس کے وہ مل کے ایک ایف اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں یہ اس اف اسٹیٹمنٹ کا ایک اسٹرکچر ہے یہ اس کا گرامیٹیکل اسٹرکچر ہے کہ یہ کمپوننٹس ہوں گے تو یہ سینٹینس جو ہے یہ کمپلیٹ ہوگا لیگل ہوگا بالکل ویسے ہی کہ اگر میں ایک انگلش کے فکرے میں ورب کو چھوڑ جاؤں تو آپ کہیں گے کہ یہ فکرہ مکمل نہیں مثلا اسی فکرے کو لیں ہی دا پروگرام آپ فوراً کہیں گے he what the program he wrote the program he destroy the program یعنی کہ آپ کو فوراً وہاں پہ چلتا چل جاتا ہے کہ اس میں ایک ورب جو ہے وہ مسنگ ہے اسی طرح اگر یہاں پہ میں کہوں کہ یہ بولین ایکسپریشن میں سے اس کے جو تین حصے ہیں جس میں جنرلی دو آپرینٹس ہوتے ہیں اور ایک آپریٹر ہوتا ہے فرض کریں ایک آپرینٹ جو ہے یہ بی جو ہے یہ مسنگ ہے تو فوراً کمپائلر آپ کو کیا کہے گا کہ یہ فکرہ جو ہے سنٹیکٹکلی انکریکٹ ہے خیر یہ سینٹیکس ایرر جو ہیں یہ آپ پروگرامنگ میں دیکھ چکے ہیں کہ یہ ایک دو نہیں بلکہ کافی زیادہ ہوتے ہیں اور بلکہ آپ کو بعض کا یہ ایک بڑا دقت طلب مرحلہ لگتا ہے کہ میرے پروگرام میں پتہ نہیں کیا سینٹیکس ایرر ہے جس کی وجہ سے یہ کیا کمپائل نہیں ہو رہا اور بعض کا آپ ہاتھ سے بیٹھ کے پھر اس کو کیریکٹر بائی کیریکٹر چیک کرتے ہیں اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی یہ سینٹیکس ایرر پھر آخر اتنا مشکل کیوں ہے کہ کمپائلر نہ صرف مجھے ایگزیکٹلی بتائے کہ وہ کیا ہے بلکہ اس کو وہ ٹھیک بھی کر دے تو آپ نے آئی ڈیز میں اپنے نوٹ کیا ہوگا کہ کافی آئی ڈیز جو آج کل ہیں جس طرح ڈیو سی ہے یا جے بلڈر یا ویژول سی اس میں اگر آپ اپنے پروگرام میں ڈیورنگ ٹائپنگ کوئی سینٹیکس ایرر کر جائیں تو وہ وہیں اس کو وہ کریکٹ کر دیتا ہے اس کو وہ مارک کر دیتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سینٹیکس انالیس جو ہیں جو ہم بعد میں دیکھیں گے یہ ایک لحاظ سے ذرا آسان ہے کیونکہ اس کے پیچھے جو تھیوریٹیکل فاؤنڈیشن ہے وہ کافی اسٹرانگ ہے خیر ابھی سنٹیکس کی بارے بارے میں ہمیں کافی گفتگو کرنی ہے یہ آج کے لیکچر میں تو بالکل ممکن نہیں بلکہ اگلے کئی لیکچرز میں ہم یہ چیز ڈسکس کریں گے آج کے لیکچر کا چونکہ اب وقت ختم ہوا چاہتا ہے تو میری تجویز کہ آپ پارسر کے بارے میں پارسنگ کے بارے میں جو کتاب میں چیپٹرس ہیں جو کہ انڈیکیٹ کیے ہوئے ہیں آپ کی ریڈنگ لسٹ میں آپ ان کو پڑھنا شروع کر دیجئے ہم انشاءاللہ شاء پارسنگ کے حوالے سے تفصیل جیسے جیسے آئے گی ہم اگلے لیکچرز میں اور اگلے خاص طور لیکچر میں ضرور ڈسکس کریں گے آئندہ لیکچر تک خدا حافظ